یزید بن ہارون نے کہا ہمیں عبد العزیز بن ابی سلمہ نے اسی سند سے بالکل اسی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو باون